معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی البتہ معمر کی حدیث میں ہے اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بے پر اضافے کی پیشکش کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو ساٹھ